حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں غزوہ فتح مکہ کے موقع پر ایک عورت نے چوری کر لی تو اسے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے پاس گیا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں آپ سے بات کی یعنی معافی کی سفارش کی جب انہوں نے آپ سے بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر یعنی غصے سے سرخ ہو گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود میں سے ایک حد کو ساخت کرنے کی بابت سفارش کر رہا ہے حضرت اسامہ نے کہا اے اللہ کے رسول میرے لیے معافی کی دعا فرمائیے پھر جب ظہر کی نماز ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اللہ عز و جل کی تعریف کی جو اللہ عز و جل کی شان جلیلہ کے مطابق تھے پھر فرمایا سن لو تم سے پہلے لوگ اسی بنا پر ہلاک ہوئے کہ جب ان میں کوئی اونچا بڑا آدمی چوری کر لیتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے تھے کچھ نہ کہتے اور جب کوئی کمزور آدمی چوری کر بیٹھتا تو اس پر حد لاگو کر دیتے یعنی اسے سزا دیتے تھے پھر فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر فاطمہ بن تم محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار نو سو چھ